نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله الله فلا مضل واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا وحده شريك له محمدا عبده ورسوله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 ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله في حمد ثناء اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاحت السلام کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولما بلا شدہ سکتا ہوں آخری نا کو حکم ہلنا اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا ہے ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا وہ کزال کا ندی اور ہم احسان کے راستے پر چلنے والوں کو ایسی ہی جگہ دیتے ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک حقیقی انسان اور اصلی انسان دوسرا اس کا پالک ڈھانچہ اور یہ لباس وجود کی شکل میں ہے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں لیکن زیادہ اہمیت حقیقی انسان کی ہے جسے ہم روح بھی کہتے ہیں روح اصلی اور حقیقی انسان ہے سارے مطالبے اسی کے ہیں اور سب و سزا اسی کے لیے ہیں سارے معاملات اسی کے ساتھ یہ وجود تو اس حقیقی انسان کا ڈانچہ ہے غالب ہے اور لباس ہے اللہ رب العزت کی مشیت یہی تھی اس نے ایسے ہی پسند کیا کہ حقیقی اور اصلی انسان کے لیے یہ خوبصورت اور شاندار ڈانچہ بنایا دونوں کی آپس میں یوں کہنے کی جنگ ہے یہ وجود اصل انسان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور اصل انسان اس وجود پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت نے توازن قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور دونوں کا خیال رکھنے کے بارے میں تعلیم دی ہے لیکن انسان اپنے اندر موجود اصلی انسان کو بھول جاتا ہے اس کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ظاہری انسان یہ وجود اور ڈھانچہ تندرست ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی طاقتور ہوتا ہے کبھی کمزور ہوتا ہے جیسے ہی اس کے اندر موجود اصلی انسان روح وہ بھی کبھی تندرست ہوتی ہے کبھی بیمار ہوتی ہے کبھی طاقتور ہوتی ہے کبھی کمزور ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے اس کی اثر مٹی سے ہے اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے نکالی ہے اور اس کی بیماریوں کی دوا بھی مٹی سے نکالی ہے جس چیز سے یہ وجود پرورش پاتا ہے پلتا ہے طاقتور ہوتا ہے سب کچھ مٹی سے نکلا ہوا ہے اور جو حقیقی اور داخلی اور اصلی انسان ہے جو انسان کے اندر موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے اور آسمان ہی کی طرح واپس چلا جائے گا اس لیے اس کے لیے جو غذا بنائی جو شفا بنائی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری لکو روح ہم نے وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تقريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم آج ہم نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آسمان سے روح اتاری ہے لاکن کا تدریم الکتاب والا ایمان جب تک تیرے پاس یہ وحی نہیں آئی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے بولا کن جاننا نور اللہ یہ آسمان سے نور اتارا اور اس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دے دیتا ہے اور تو بھی اسی کے ذریعے لوگوں کو راہ حق کی طرف بلا رہا ہے راہ حق کیا ہوتا ہے اس طرح سے مستقیم کہتے ہیں وہ ذات کی طرف جانے والا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی مالک ہے اور ہر شہ کی مالک ہے یہ روح اس کی رضا بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری روح بھی آسمان سے اور اس کی رضا بھی آسمان سے روح کو ہم جانتے نہیں ہیں کیا چیز ہے ویسے انسانوں کی عادت ہے جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسا روح نہ روح بولے روس رکھ ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کے بارے میں بتایا وہ جنہوں نے سوال سکھائے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جو جواب بھی ہوگا وہ غلط ہوگا اس کا جواب تو ہے ہی نہیں کوئی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے روح کیا ہے جو کچھ بھی روح کے بارے میں بتایا جائے گا وہ جواب غلط ہوگا اور بات کرنے کا موقع مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کو کیا نہیں سکھایا خاص طور پر علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ سکھا دیا ہے پرانی حکیم میں اس میں کتنی حکمت اور دہائی کی بات ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا علماء کرام کی یہ عادت بنی ہوئی ہے اور بہت زمانے سے یہ عادت ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے بغیر یہ جانتے اور پرکھے کے لیے سوال کرنے والا سیکھنا چاہتا ہے یا مذاق اڑانا چاہتا ہے یا بات سے بات نکالنا چاہتا ہے چسکے لینا چاہتا ہے اسی عادت نے ہمارے اسلامی ادب کے ذخیرے میں اتنا کچھ اکٹھا کر دیا ہے اس نوعیت کا اتنا کچھ اکٹھا کر دیا ہے جس کی ایک ایک سطر پڑھ کے ہنسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا کام آتا ہے وہ مواد اس میں یہ تعلیم ہے کہ جس سے پوچھا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا ہر سوال کا جواب دے بہت سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب پھر سے ہوتا ہی نہیں ہے بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان کو جواب نہیں آ رہا ہوتا تو جب جواب نہ آ رہا ہو پھر کیا کرنا چاہیے سارے انہیں کہانی میرے ربی پرانے کریم میں بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب نہیں دیے گئے یہ سارے انہیں کہا نہیں کل ہوا نہیں یہ سارے انہیں کہا یا کل یا ماپتی کو حج سبھی انسان سے پوچھا کہ انسان کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے جواب نہیں دیا گیا بلکہ بتایا گیا کہ آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو سمجھے آپ نے اس سے کیا مفاد حاصل کرنا ہے بس یہ کیوں چھوٹا ہوتا ہے کیوں بڑا ہوتا ہے تمہاری عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ایسے ہی کے بارے میں پوچھا گیا اس کا بھی جواب نہیں ایسے ہی روح کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا پورے روح نے ہم نے رب اسی تم آؤں گا نہیں لگا یہ روح میرے رب کا امر ہے تمہیں اس کا جگہ دیا گیا باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے باوجود خلیلہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے اس کے بارے میں اٹھارہ سو کے قریب اقوال ہے تو یہ نہیں ہے علم کو اللہ تعالیٰ کی اسکور کر دینا چاہیے یہ زیادہ موضوع ہے جو بات آتی ہے وہ بتا دو جو نہیں آتی اسے اللہ کے اسکور کر دیرو کیا چیز ہے اس کو تو ہم نہیں جانتے لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہے یہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے اور جب یہاں سے فارغ ہوگی تو اوپر جائے گی کچھ نصیب ایسے ہوں گے جن کی روحوں کو جنہوں نے اس حقیقی انسان کو پائے رکھا ہوگا اس کو سنبھال کر رکھا ہوگا اس کی پرورش کی ہوگی جس کو اس مقام تک پہنچانے کے قابل بنایا ہوگا جس مقام تک پہنچانے کے لیے انسان کے پاس بھیجی گئی ہے تو ان کے لیے تو دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ آپ نے سب کچھ سنا ہوا ان کے لیے تو اس روح کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنہوں نے اس روح کو بدن کی نجاست میں لط کر کے برباد کر لیا ہوگا ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے بلکہ کہا جائے گا کہ اس کو لپیٹ کر دوبارہ زمین پر دے مارو یہ اوپر جانے کے قابل نہیں ہے جین میں پہنچنے کے قابل نہیں ہے یہ جین میں لکھے جانے کے قابل ہے علی جین بلند مقام پر ان روحوں کو ان روحوں کے نام لکھے جاتے ہیں ان انسانوں کے نام لکھے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ظاہری انسان کو دبائے رکھا ہے اور حقیقی اور اصلی انسان کو اس پر غالب کیا گیا بالکل جیسے انسان کے وجود کو بھوک لگتی ہے ویسے روح کو بھوک لگتی ہے جیسے وجود بیمار ہوتا ہے ویسے روح بیمار ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ بندے کو پیٹ کی روح کا تو پتہ چل جاتا ہے روح کی روح کا پتہ نہیں چلتا ہے چل جاتا ہے تو اس کو دبا لیتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ تمہاری اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ دھوپ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے یہ ہے کہ انسان کا وجود پانی اور کھانے کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنی اس کی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس غذا کی محتاج ہے اگر یہ روح زندہ ہو تندرست اور سوانا ہو اس میں کوئی بیماری نہ آئی ہو اس میں کوئی خرابی اور بربادی نہ آئی ہو تو یہ اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اسی طرح تڑپے جس طریقے سے انسان کا وجود کھانے پینے کے لیے تڑپتا ہے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ذکر کیا زیادہ اسی کا ذکر کیا اور اس کو روحانیت کہتے ہیں اور ملکیت کہتے ہیں اوپر سے آئی ہوئی ہے اوپر جانے والی ہے بلند و بالا اس کا خاص چیز اور یہ جو ظاہری جسم ہے اس کو حیوانیت اور بہیمیت کہتے ہیں اس کو پالتے جائیں اس کی پرورش کرتے جائیں یہ بہیمیت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد دنیا کا کوئی درندہ جس سے آگے نہیں ہوتا اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہوتا اگر انسان کی اس قوت کو پا لیا جائے جو ذہنیت اور حیوانیت کی قوت ہے جو کی قوت ہے اور اندر کی قوت کو دبا دیا جائے اس لیے یہ دھیان رہے کہ حقیقی انسان جو ہے اس کی اصل اہمیت ہے بلا قلعہ دیا بول ہم آئین اللہ دیا بول ہم آزان الائک پرہا ادائے تو ہم سے کسی بھی قرآن کے تاربلوں کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ بالکل اسی طرح اہمیت رکھتا ہے قرآن حکیم جس طریقے سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے اگر کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کے وجود کے اندر ایک اور انسان بھی ہے حقیقی انسان جس کی پرورش اصل کام ہے بلا سکا نالی جہنما کبھی جن ان کی کتنے ہی ایسے انسان اور جن ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہوا ہے جہد اللہ اللہ نے محفوظ جو ہم قلوب اللہ اخسو نہ گیا ان کے اندر بھی دل حرکت تو کرتے ہیں لیکن فام ہم سے خالی ہے سمجھ نہیں ہے ہم دن سطح نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے بنا ہماری ان لائف چہرے پہ آنکھیں بھی ہیں لیکن ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا یا یوں کہہ رہے کہ اصل آنکھیں ہیں جبکہ آنکھیں کیونکہ وہ بند کی ہوئی ہے اس لیے ان آنکھوں کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوتا آزاد اللہ اپنا ہونا ہے کان بھی ہے لیکن سنتے نہیں برا ان کے چلانے ہاں مر اگر تم تو ان کو انسان سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ انسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان نہیں کا تو ہاں وہ چوپاؤں کی طرح ہے بل ہم آزاد بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے اللہ کا ہم الفاظ نہیں دوبارہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جو پی رہا ہوں اس کا انجام یہ ہے کہ میں نے کام کرنا اگر انسان اس سے بھی آگے بولو کیا ہے فراہیات سب ہن سدموری آتے سد ہن سد آتے سد ہن سب ندی ہی نہ کام کرو سب ندی ہی جمع ہی نہ انسانوں کیا کرتے ہو تم نے گھوڑے کا کیا سوارا ہے تم نے اس کو پیدا نہیں کیا تم نے اس کو جان نہیں دی تم نے اس کا نہیں بنایا کچھ بھی نہیں کیا تم نے اللہ کا پیدا ہوا چہرہ اللہ کے کیے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ کی وزود کے سامنے پھینکا اس سے تم نے کیا کیا اس کے باوجود حال یہ ہے کہ وہ تمہاری محبت میں اور تمہاری خدمت میں اور تمہارے دفاع میں چھاپے مارتا ہے حتیٰ کہ اتنے زور سے دوڑتا ہے کہ اس کے پاؤں کی وجہ سے آگ کے انگارے نکلتے نظر آتے ہیں اور وہ کہتا ہے پروانی کرتا تلواروں کی چمک نظر آ رہی ہوتی ہے اور ان کے فوارے نظر آ رہے ہوتے ہیں ساسم میں بھی ہوئی جتان ساسپ میں بھی ہوئی جمع بڑے بڑے لچے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہی ہلاکت نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو کسی حد تک پتا بھی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پرواہ نہیں کرتا اپنے مالک سے وفاداری کرتے ہوئے سرواروں کی چمک کے باوجود گھس جاتا ہے ان انسان علی گھر سے ہی اور انسان وہ ہے جس کی اصل بھی اللہ نے پیدا کی وہ مٹی بھی اللہ نے پیدا کی جس سے انسان بنا ہے وہ نسخہ بھی اللہ نے پیدا کیا جس سے انسان بنا ہے اس کے ماں باپ کا خالق بھی اللہ اس کے دادے دادی کا خالق بھی اللہ اور اس کا خالق بھی اللہ اس کا روزی کا خالق بھی اللہ ہر کیا دینے والا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو بتائیں گھوڑا بہتر ہے کہ انسان انسان رکھتے ہی ہوا اس کو پتا بھی اللہ یہی رہا برائی کا بل ایسا انسان جس نے اپنے اندر کے انسان کو دبایا ہوا ہے جس نے اپنے اندر کے انسان کو بیمار کیا ہوا ہے یا اس کو ختم کیا ہوا ہے وہ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے حقیقت ان چھپایا ہے انسان نہیں کے نہیں اس لیے کہ ان کو ایک بیماری لگ گئی ہے اس بیماری نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا اور وہ بڑی بڑی بیماریاں جو انسان کو لگتی ہیں مرکزی بیماریاں جو انسان کو لگتی ہیں ان میں سرفر غفلت کی بیماری سب سے بدترین بیماری غفلت کی بیماری ہے جو انسان کو لگتی ہے سب سے بڑی سب سے بدترین بیماری غفلت کی بیماری ہے اس کے بعد رین کی بیماری ہے اس کے بعد زیر کی بیماری ہے یہ ایک الگ موضوع ہے قرآن کریم نے جو جن کو لگنے والی بیماریوں کا ذکر کیا ہے وہ تین بیماریاں ہیں ان میں سر فرق غفلت ہے اور اس کے بعد رین ہے اس کے بعد غیر غفلت اتنی بدترین بیماری ہے جو انسان کو انسان سے چھپایا بنا دیتی ہے اسی بدترین سورت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والا کر دی اللہ نبی کا نے فرمایا کہ میرے بھی کبھی کبھی نفرت کا حملہ ہونے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبیا دیا یہ طرف والی نظر آخرین ہمیں نصیحت فرمانے والے طرف ذکر اللہ میرے ساتھیوں تم میں سے کسی کی زبان کبھی بھی اللہ رب لے کے کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے حاصل ہو ہر وقت زبان کو اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے ان کا یہ حال فرماتے جاتے ہیں میں نے یوگان اور اللہ تل کی میرے دل پر بھی کبھی کبھی غفرت کا حملہ ہونے لگتا ہے تو میں کیا علاج کرتا ہوں اس کا میں سر صرف اللہ حاصل مر رکھن میں نیلا سر صلی اللہ حاصل مر رکھن صحیح مسلم میں ہے کہ میں ایک ایک دن میں سو سو بار اللہ تعالیٰ سے استفار کرتا ہوں بخاری میں ہے ستر بار اللہ تعالیٰ سے یعنی کبھی ستر ستر بار استعمال کرتے ہیں کبھی سو سو بار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس بچاؤ کے لیے اپنے حقیقی انسان کو بچانے کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے اس لیے کہ یہ رفت کی بیماری انسان کو بہت دور پہنچا دیتی ہے یہ جب شروع ہونے لگے اسی وقت اس کا علاج ہونا چاہیے چلتے چلتے یہ تو انسان کو حیوانوں کی سامنے داخل کر لیتی ہے اللہ جی نے یہ سمجھتا گفر اللہ الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل الله فما يقول جو انكاري ہے نہیں مانتے اللہ اس کے رسول کو اور کتاب اللہ کو جو کافر ہے یا تمتعونا ویا کلونا کما تھا کلونا نام چڑھتے پھرتے ہیں دنیا سے تو ہم ہوتے پھرتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے چھپائے کرتے پتہ ہی نہیں ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ نہ ہم جا کہاں سے جہنم ہے قريرة ولم رائن في میں سمجھ لوں اور بندہ یہ آگ دو کیسے جاتی ہے اس کو نیند کیسے آ جاتی ہے جب تک کسی یقین نہیں ہو جاتا کہ میں جہنم سے بچ گئی ہوں غلطیت میں ہل لے میں تمجروں جب تک اسے پتا نہیں چلتا یقین نہیں ہو جاتا کہ میں جہنم سے بچ گئی ہوں اور اس کا یقین کبھی کسی کو ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم سے بچ گئی اس لیے محنت جاری ہی رہے گی کبھی اللہ صاحب سے آگے سے کوئی نہیں ہو سکتا ما ما ما اللہ رسول اللہ رسول اللہ مائیو فاروں کی یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی کسمت نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا اللہ کی قسم اللہ کے اللہ کے رسول ہوں اس کے باوجود مجھے پتا نہیں ہے میرے ساتھ کا اللہ کیا ہونے والا اس لیے کہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے نکاؤ کی تصویریں ہی انسان کے انسان کی امداد کا سامان ہے اس لیے اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس وجود کی غذا زمین سے نکالی ہے اسی طریقے سے اس روح کی غذا آسمان سے اتاری ہے یا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مات آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کا سامان آ گیا ہے بات جسے کہتے ہیں بات کہتے ہیں اپنے اندر نصیحت کرنے والی شہ کو دکھانے کا نام بات ہر انسان کے اندر شہ کی قیمت بھی ہے شہ کی قیمت بھی موجود ہے ہر انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے نیکی کے لیے بھی برائی کے لیے بھی نیکی کے لیے بھی آواز اٹھتی ہے برائی کے لیے بھی آواز اٹھتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نیکی والی آواز برائی والی آواز پر اللہ تعالیٰ نے غالب کی ہوئی ہے بندہ اس کو غلط غذا فراہم کر کے نیکی والی آواز کو دباتا ہے برائی والی آواز کو بات اسی لیے خدا نہ کا سبق رہا نہیں ہے جہاں سبق وہاں نہیں ہے کا سبق انسان جو آرام سے لوگ کرتا ہے جو کہ انسان جو تکلفی کے ساتھ کرتا ہے اس کا تو نقصان ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے اور جو تکلف کر کے کرتا ہے اس کے نتیجے میں کیا مطلب پکڑا جائے ساری شریعت سارا دین سارا اسلام سارا قرآن ساری حدیث ایسی ہی ہے جو انسان کی طبیعت کے ساتھ مانوس ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے اعمال سر انجام دینے میں انسان کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا یہ طبیعت مانگتی ہے طبیعت اسے چاہتی ہے انسان زور لگا کے طبیعت کو دباتا ہے انسان زور لگا کے اپنے آپ کو نماز کے روزے سے ہٹاتا ہے انسان زور لگا کے امیر کو دبا کے انسان جھوٹے پر جھوٹ بولنے پر اپنے آپ کو مانا کرتا ہے پورا اسلام پورا دین خیر ہے اور تمام کی تمام خیر معروف ہے معروف کہتے ہی اسے ہے جانی تو جانی چیز ہے کہتے ہی اسے ہے جو انجانی چیز ہو نامانوس چیز ہو چیز ہو اور پورا اسلام اسلام نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے سب کے سب معروف میں داخل ہے انسان ان کو چاہتا ہے انسان اسے پسند کرتا ہے اس کی ہزار مثالیں موجود ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں شادی کرنا کتنا آسان کام ہے اور کس طرح محبت و احترام سے کی جاتی ہے کس طرح اولس و خوشی کے ساتھ کی جاتی ہے کتنے لوگ اس کام میں شریک ہوتے ہیں اور کبھی بھی کسی کو اس سے ندامت نہیں ہوتی اور اس کے برعکس یہی کام کتاب اللہ سنے سے رسول اللہ کو چھوڑ کر کیا جائے آج کے بدترین واقعے میں بھی انسان کو کس قدر بری طرح سے دیکھا جاتا ہے کیا یہ بات بتاتی نہیں ہے کہ اسلام سارے کا سارا بلائی ہی ہے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک تکاری کھاتا ہے میں اس کو چوری کر کے چار پیسے کماتا ہے کتنے آرام سے سوتا ہے کس قدر عض اسلام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے انتہائی کرم معاشرے کے اندر بھی دیکھتے نہیں آپ اس چور کو کس قدر پوری نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ سب کچھ کیا بتا رہا ہے لام آ سبقا ہے نہیں مت کا سبق رہا ہے نہیں ہے مت کا سبق ماں کا سبق کا مطلب کہ جو کچھ اس نے آسانی کے ساتھ بے کے ساتھ طبیعت کی آبادی کے ساتھ طبیعت کی خوشی کے ساتھ بغیر اپنے آپ کو دکھ میں مبتلا کیا کمایا وہ تو سارا اس کے مفاد میں ظاہر ہی ہے مت کا سبق اور جو تکلف کر کے کمایا اپنے کو مجبور کر کے کمایا اپنے کو دبا کے کمایا زمین کو سلا کے کمایا حیوانیت کو جگا کے کمایا روحانیت اور انسانیت کو دبا کے اور ختم کر کے کمایا تو سارے کا سارا اس کے خلاف جائے گا کیا مت دن دیندار ہوگا اللہ رب کے دن حساب کتاب ہونے والا ہے دن حساب کتاب ہونے والا ہے اور ہاں، یہ بات مت بدھیں کہ حساب کتاب دو طرح سے ہوتا ہے کبھی حساب کتاب ہوتا ہے کبھی انسان کسی کا دین دار نکلتا ہے کبھی لیندار نکلتا ہے کبھی لینا ہوتا ہے کبھی دینا ہوتا ہے قیامت کے دن کا حساب بھی ایسے ہی ہے قیامت کا حساب بھی ایسے ہی ہے ایک مستقل موضوع ہے گفتگو کے لیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حساب لینے والے ہوں گے کچھ لوگ حساب دینے والے ہوں گے کچھ لوگ حساب لینے والے کچھ لوگ حساب دینے والے سب سے بد نصیب وہ ہوں گے جو نرب العزت کے دیندار سب سے بد نصیب وہ ہوں گے جن کو نرب العزت کو دینے کے لیے حساب کتاب ہوگا تو پتا چلے گا کہ اللہ رب نے ان کو نا کون ہوگا اللہ تعالیٰ کو دے سکے منو کی شکل حساب حالت منو کی شکل حساب حالت جس کو حساب میں پھنسا دیا گیا وہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا اور تمہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت جب راضی ہونے پہ آتا ہے تو کوڑیوں سے راضی ہو جاتا ہے ایک آنکھ کے دو آنکھوں سے جہنم حرام کر دیتا ہے اتنا عظیم کاگر ہے اتنی عظیم مارکیٹ کھولے ہوئے ہیں جس کا جی چاہے آ کے سوتا خرید لے سستا سوتا ہے بہت سستا سوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے دکان بند کر دی جب اللہ رب العزت نے بازار بند کر دیا پوری دنیا میں کر دی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں دے سکتے تو لالچ نہیں ہے وہ مجبور نہیں ہے محتاج نہیں ہے ان اللہ انفسهم لهم يقاتلون في في سبيل الله الله فيقتلون ويقتلون عليه حقا التوراة فمن بعهده من فاستبشروا الذي به وذلك هو الفوز العظيم اللہ تعالیٰ نے بندے سے خریدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا خریدار اللہ رب العزت ہے دنیا کا سب سے بڑا خریدار اور سب سے پہلا خریدار اللہ رب العزت ہے اللہ نے بندے سے تجارت کی ہے کیا ایسے ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدر اللہ تعالیٰ کی کنواری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنی عزت بخشی ہے کہ بندے کو اپنا فریق بنایا ہے ایک طرف خود ہے دوسری طرف حصہ بنایا جائے یہ تو اس کی مہربانیوں کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بندے سے خریدا ہوا ہے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے خریدا کیا ہے جان خریدی ہے مار خریدے جہاں انسان کی جان کی قیمت ہے جہاں انسان کی مار کی قیمت ہے اور جو خریدا ہے پہلے دیا بھی خودی ہے اس لیے جگہ زمین مار رکھنا ہوگی ان سب زمین مار رکھنا ہوگی ان سب دیا ہم نے ہے فصلوں کرتے ہیں سواد میں ہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اسے خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے سواد دیتے جہاں بھی اللہ نے دی ہے مار بھی اللہ نے دیا ہے جان اللہ تعالیٰ سے لے کر مال اللہ تعالیٰ سے لے کر پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھیج رہا ہے اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں دیا گیا ہے اور اپنا سب سے مہنگا سودا جنت اللہ تعالیٰ نے دیا گیا ہے سچے وعدے کرنے والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کھڑے سودے کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت سے زیادہ وفاداری کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ پورا دینے والا کوئی نہیں سب سے زیادہ پورا دینے والا اللہ ہے سب سے بہترین سودا کرنے والا اللہ ہے اس لیے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے یہ مت بھولے کہ کیا میں اس کا حساب ہونے والا ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لینے والا ہوا بجائے دینے والے کے اس کی خوشیوں کو کیا کہنے سب بنو کیا کتابیں ہوگی امی نہیں میں پور ہاؤ رہتا جنم کو مداخ نے حصہ دیا شترا دیا جنت نے ہا لیا خود یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کی روح جاگتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بات سکھایا ہے تو بتا میں یہ رہا تھا کہ بندے کے اندر ایک خیر کی قوت ہے ایک سر کی قوت ہے ایک خیر کی قوت ہے ایک سر کی قوت ہے خیر کی قوت انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے خیر کی قوت انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے اور سر کی قوت انسان کو برائی پر ابھارتی ہے مجموعی طور پر انسان کے اندر خیر کی قوت زیادہ زوردار ہے اور سر کی قوت کمزور ہے لیکن انسان اپنی وقوفی سے خیر کی قوت کو دبا کے سر کی قوت کو غالب کر لے یہ الگ بات ہے چلتے چلتے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے پھر انسان کہ برائی کی تو یوں محسوس ہوتا ہے نہ کہ مکھی بیٹھی ہے روڑا کی لیکن ناک میں مکھی بیٹھتی ہی رہتی ہے مکھی بیٹھتی رہتی ہے آخر تک جہاں بھی پہنچ جائے کبھی تو وہ وقت ہوتا ہے کبھی تو وہ وقت ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑی تو سوتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب پہاڑ لے کے سو رہا ہے اور یہ کوئی گھرتے گھرتے برائی کی قوت کی پرورش کر لی جائے تو یہ سوچ گھٹتے گھٹتے گھٹتا جاتا ہے بعد تک پہنچ جاتا ہے انسان جو برائی کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناک میں مچھلی بیٹھی اسے اڑا دیا صاف ہو گئے لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی خیر کی قوت کو جگائے رکھتے ہیں اور جب بھی برائی کرتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں کہ سب نے پہاڑ اٹھا لیا ہے جب تک توبہ نہیں کرتے توبہ کریں تو توبہ کریں تو یہ بوجھ اترتا ہے مطلب یہ بوجھ اترتا نہیں ہے اور بھی غلطی ہوتا جاتا ہے الناس قد من وشفاء لما في الصدور یہ خیر کی قوت کیسے پروش پاتی ہے شہر کی قوت کیسے دبتی ہے اور خیر کی قوت کا نام کیا ہے خیر کی قوت کو جگانے کا کیا نام ہے اسے واضح کہتے ہیں اسے واحد کہتے ہیں جو اندر سے آواز اٹھتی ہے نیکی کے لیے اسے واحد کہتے ہیں اے لوگوں تم ماحدہ رب تم اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سامان آ چکا ہے جو تمہارے سینے کے اندر موجود اصلی انسان کی پروش کرتا ہے اور حقیقی اور حقیقی انسان کی پرورش کرتا ہے اور روح کی رضا بنتا ہے وہ شفا کے سے دور سینے میں جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی شفا بھی اسی درجے کے اندر سینے میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کی شفا بھی اسی کے اندر موجود ہے اور یہ شفا موجود ہو غذا موجود ہو تو بندہ وہاں پہنچتا ہے کہ سات کوٹھڑیوں کے دروازے بند ہیں اور سب کی حاکم عورت برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے اس کے باوجود اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کا خوف جاگ رہا ہے خیر حکومت جاگ رہی ہے اصلی انسان جاگ رہا ہے اصلی انسان اصلی انسان میں گندگی نہیں ہوتی گندگی تو اس ڈالی انسان کے اندر ہوتی ہے گندگی تو گندے کے اندر ہوتی ہے گندگا کے اندر تو نہیں ہوتی تو جس نے گندگی کو صاف کیا ہوا ہے جس نے گندگی کو صاف کیا ہوا ہے اس کو جواب آتا ہے اس بات کا کہ کیا کہنا ہے سارا اللہ یہی حیثیت کیا ہے تم کیا ہے تیرا حسن نماز کیا ہے میرا نگاہ کی سے زیادہ ہستی زمین ہے تیری کیا طاقت ہے تیرا کیا اقتدار ہے میرے رب کا اقتدار تین سے زیادہ میرے رب تیز سے زیادہ مضبوط ہے میرے رب کے پاس تین سے زیادہ بڑھائی ہے سب کچھ میرے رب کے پاس تیز سے بہتر ہے لیکن اس کے باوجود جب روح جاگ رہی ہو ایمان صحیح ہو حقیقی انسان جاگ رہا ہو اس میں مشکل ترین مرحلے سے نکلنے والا انسان بھی نتیجہ پر پھر کیا کہتا ہے اللہ رب الحج توفیق دے روح جاگ رہی ہو تو کترانے کی بجائے بندہ کہتا ہوں ربی ربی ربی ان ان سلام کیوں الرحیم فرمان جائے انبیاء اکرام پر انبیاء اکرام بہت عظیم ہستیاں ہیں سب کے سب انبیاء اکرام ہماری ہماری مشکل یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء اکرام کے سامنے نہیں رکھا ہوا ہمارا آئیڈیا اور ہم نے ماڈل کے سامنے رکھا ہوا نہیں ہے شخصیت کی تعمیر کے لیے شخصیت کی تعمیر کے لیے ماڈل رکھے بغیر شخصیت بن نہیں سکتی یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے شخصیت جب تک سامنے نہ ہو بندہ بندہ نہیں بن سکتا اور شخصیت سب سے بہترین انبیاء اکرام کی ہے اور انبیاء اکرام میں سے اکمل ترین نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے امام الانبیاء امام الانبیاء کی جہاں اور ایک بار خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت امام الانبیاء کی یہ بھی ہے بس تو عمر قبل ہی اللہ تعالیٰ اللہ رب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی نبوت سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی کو بھی دوبارہ دلیل پیش کیا قد اب اس من کو نہیں اثر کوئی دنیا میں اس سے بہتر نمونہ مل سکے گا ہم نے کسی نے اپنے استاد کو نمونہ بنایا ہوا ہے کسی نے اپنے باپ کو نمونہ بنایا ہوا ہے کسی نے کسی نے اپنے اور اپنے اللہ اور اپنے رسول کے دشمن کو نمونہ بنایا ہوا ہے کیسے معاشرہ سمجھ سکتا ہے کیسے معاشرہ سن سکتا ہے یہ ایک مستقل ہے موضوع گفتگو کا لیکن یہاں یہ بات کہہ دینی ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول سلم وسلم اکمل ترین نمونہ ہے زندگی کا ان سے زندگی کسی کو نصیب نہیں نہ کبھی ہوگی کروڑوں سال دنیا اور رہے اس سے بہتر نمونہ نہیں آ سکتا علی مت القم دین حکم واٹمن تو علیہ وردی تو نقم الاسلام دینا دنیا گزارنے کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آخرت میں نجات پانے کے لیے لقت چاہنا لکم فی رسول اللہ عثمت الحسنت المن کان عبد اللہ ولی وزر اللہ کثیرہ جس کو اللہ یاد رکھتا ہے اس کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ انبیاء کرام کی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ وسلام حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام جنہوں نے اپنے حقیقی انسان کو زندہ رکھا ہوا تھا اس کی پرورش کی ہوئی تھی اتنے شدید ترین امتحان سے نکلنے کے بعد کیا ہے اتراتے نہیں ہیں اکڑتے نہیں ہیں ہم تو اتنے نلائق ہیں کہ دو رکھتے ہیں پڑھنے کے بھی خوش ہوتے پھر رہے ہوتے پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مار لیا نہیں یہ تو بہت بڑی گمراہی کا راستہ نے نے تین ہم اسے کہتے ہیں بڑی بدترین بیماری ہے استدراج استدراج بڑی بدترین بیماری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس طریقے سے پکڑنا کہ بندے کو احساس ہی نہ ہو ہر شخص ہر شخص کا اپنا استدراج ہوتا ہے علماء کا اپنا استدراج ہے آبیوں کا اپنا استدراج ہے ڈاکٹروں کا اپنا استدراج ہے ہے کر کا سمجھنا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے علم کے ذریعے سمجھنا کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے

بندہ کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کر دیا ہے علم ہوا حج اس کو کیا خیال ہے اس اس کو دیکھ نہیں رہا علم نے جاننا ہوا ہے کسی کو آنکھیں دے دی ہیں اور اپنے تو تجھے آنکھیں دی ہے جب نے تجھے زبان دی ہے تم نے کسی کو زبان بھی دی ہے کبھی اللہ تعالیٰ نے تجھے ہوٹ دی ہے تم نے کبھی کسی کو ہوٹ بھی دیے ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے چار سے کسی کو دیے دے دیے ہیں تو اس کو زندگی بھر میرے سامنے جھکتے رہنا چاہیے اور تجھے رب نے جتنے اتنا کچھ دیا ہے اس پر کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھی اللہ کے سامنے دکھنا چاہیے یہ انسانوں کی بات زندہ انسانوں کی باتیں اور ہی ہوتی ہیں اسی لیے تو حدیث میں میں آتا ہے ایسا رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول صلی علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں کہا جی وسولما تو ہم راجے ہوں جو دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور دینے کے بعد ڈرتے بھی ہیں دل کامتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والے ہیں بھائی صاحبہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ آئے تو انہیں لوگوں کے بارے میں ہے نا جو گنا کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں میں اللہ اپنے درد ہوتی ہوں اور بکر کی بیٹی نہیں اگر سمجھی ہو یہ تو آئے تو ان لوگوں کے بارے میں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہے جو سماج پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں سب کے کرتے ہیں اور خوف بھی کرتے ہیں کہیں ایسا لوگوں کہ اللہ تعالیٰ قبول رکھتے ہیں پھر کیا کریں اس لیے کبھی نہیں اترانا چاہیے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے میں نے قرآن پڑھا لیا ہے کبھی نہیں اترانا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے رب دیا کا شکری کا کا یہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اس سے بہت بلند ہے میں اس کی کیا میں نے جو بھی کیا اللہ اس سے بہت بلند ہے اب تک دور زیادہ جو کمیاں ہو گئی ہیں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں جیسی بھی راج چاہیے تھی ویسی نہیں پڑی گئی اس لیے میں تو ماضی کا ساتھ کیا اور ساتھی کا کا شکر روپیہ ہے یا اللہ کہے گا بھی تیری توفیق بغیر نہیں شکر بھی تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا تیری مدد کے بغیر تیری عبادت بھی نہیں ہو سکتی حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام نے اتنے شریر امتحان سے نکل کر کیا کیا مارتن انسلام اللہ ربی مربی انبی رسور یا اللہ میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں کرتا میں نہیں دعویٰ کرتا پاکستانی میں پاکستانی کا دعویٰ نہیں کرتا ان سلام مارتن مجھے اعتراف ہے کہ یہ لفظ تو برائیوں کا حکم ہی دیتا ہے لفظ تو ہمیشہ برائیوں کا حکم ہی دیتا ہے اللہ میں ربی نس کی برائیوں سے کون بچتا ہے جس کو رب بچائے اس دنیا کے اندر برائیوں سے کون بچتا ہے جس کو رب العزت بل بچائے اور کیا مت کے دن جہنم سے کون بچے گا جسے رب العزت بل بچائے نہ یہاں کوئی نقصانی زور سے برائیوں سے بچ سکتا ہے نہ وہاں کوئی حملوں کے زور سے بچ سکتا ہے نہ یہاں کوئی برائیوں سے اپنی طاقتوں کے ساتھ بچ سکتا ہے نہ ہی قیامت کے دن کوئی جہنم سے اپنے آواز کے ذریعے بچ سکتا ہے

حضرت یوسف علیہ صاحب السلام نے اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیا تکبر کا شکار نہیں ہوئے اترائے نہیں کتنے نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ رب نے بچایا اس لیے بچ سکا اور یہ رب نے بچایا اس لیے بچا رب نے بچایا کیوں اور یہ توفیق کیسے ملی یہ توفیق کیسے ملی یہ کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا یہ حکمت کی باتیں ہیں علم کی باتیں ہیں اس میں حکمت اور علم رکھا ہوتا ہے وہ حکمت اور دنائی بھی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنے حقیقی انسان کو سمجھے اور چلا ہو حکمت اور دنائی نامی اس بات کا ہے کہ انسان کو سمجھ آئے کہ میں وقت حیوان بھی ہوں انسان بھی ہوں میں حیوان بھی ہوں انسان بھی ہوں جس چیز کو چاہوں پال لیا حیوانیت کو پال لیا تو حیران بن جاؤں گا انسانیت کو پال لیا تو انسان بن جاؤں گا تم تم تم رب بہت یہ ہے چیز ہی ایسی یہ صحیح ایسی ہے یہی کہاں سے ہے اللہ رب العزت کی بات ہے یہ کہ کون ہے فرشتوں کا سرداج لیڈر و سلام السلام بھیجنے والا رب العالمین ہے اور لانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب فرشتہ رشتہ جلید و السلام ہے اور آیا کس کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے والا رب العالمین ہے لانے والا روح القدس ہے آیا رحمت اللہ عالمین کے پاس اتراد برت العمین کے اندر ہر ہے جس کو اس سے نسبت ہے بہترین جس کو اس سے نسبت ہے بہترین ہے جس شہر میں اترا سب شہروں روح یہ صاحب جس نے بیچا العزت ٹیبل جلال ہے جو لے کے آیا فرشتوں کا سردار ہے جس کے پاس آیا وہ رحمت اللہ عالمین ہے اور جس رات میں آیا وہ رتوں کی سردار ہے جس مہینے میں آیا وہ کے سردار ہے لتنزيل رب العالمين نزل به الروح على قلبك لتكون من بلسان العلمی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی امام الانبیاء میں سے بھی نبی علیہ صاحب السلام کے دل پر اترا یہ دلوں پر اترنے والی اور دلوں پر اتارنے والی اور دلوں میں دکھانے والی سینے سے لگانے والی شہر اللہ کل بھی کرے تکون ربی نل میرے سینے میں اتارا ہے میرے سینے کے اندر جو دل ہے اس میں اتارا ہے الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سبحان اللہ کتنی عظیم انسان مثال دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کیسا ہے مومن کیسا ہے آپ دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روشنی ہر طرف پھیلائی پھیلی ہوئی ہے یہ سب کی سب روشنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے یہ بجلی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں سورج بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے ہر روشنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور جہاں تک اس روشنی کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کے لیے اتاری ہے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے اللہ کی صرف ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے اس سے بہتر شاید دنیا کے اندر کوئی نہیں اس سے اعلیٰ تر شاید دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اس سے عظیم علم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اسی لیے صحیح بخاری کے اندر حضرت بحران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامن المبیا ندی اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا جس کو کوئی دے کر نہ بھیجا کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا جس کو کوئی نہ دیا اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود بھی دلیلوں سے ملوایا اور اپنے انبیاء کو بھی دلیلوں سے ملوایا جب اللہ تعالیٰ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا کسی اور کی بات دلیل کے بغیر کیسے سن لیں ہم اللہ رب العزت جب اپنی بات کرتا ہے تو بھی دلیل سے اپنے رسول کی بات کرتا ہے تو بھی دلیل سے تو دنیا کے اندر اور کون ایسا ہو سکتا ہے جس کی بات ہم بغیر دلیل کے مان لیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اپنے رسول کی بات بھی دلیل کے بغیر نہیں تو نبی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آنے والا نبی کوئی نہ کوئی معاوضہ لے کر آیا کیسا معاوضہ آتا ہوا سب ہم کرام کہ ہم کو معاوضے ملے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی معاوضہ آتا فرمایا جتنی اس کی امت بنانی مقصود ہے جتنا بڑا کسی کو معاوضہ دیا اتنی ہی بڑی اس کی امت ہوگی دنیا موجود دیکھ کر تقسیم کرتی ہے مانتی ہے وہ ایسا کہتے ہیں ایسی دلیل کو جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو کرنے کو حاجی چپ کرا دے ہر لحاظ سے ختم کرنے اس کو کہتے ہیں موجود میرے ساتھ کہ جب میری باری آئی وہاں کامل نبی اونچی تو ہوئے جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی وہی آتا فرمائیے بطور موئیزہ مجھے اپنی وہی عطا فرمائی تو مجھے امید ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ امت میری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امت میری ہوگی یعنی کہ سب سے زیادہ لوگ قرآن کو ماننے والے ہوں گے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے قرآن کو پڑھنے والے کتنی خوشی ہوتی ہے اس استاد کو کتنا خوش ہوتا ہے وہ استاد جس کے زیادہ سے زیادہ سگینٹ پاس ہو جائے کتنی خوشی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اگر امت زیادہ سے زیادہ ہوئی اور بڑی سے بڑی ہوئی تو جتنے قرآن کو ماننے والے ہوں گے اتنے ہی نبی علیہ صاحب اسلام کی امت میں اضافہ کرنے والے ہوں گے جتنا قرآن سیکھنے والے قرآن سکھانے والے سب کے سب نبی علیہ سات اسلام کے طریقے پر چلنے والے اور اللہ کی اس کتاب کو پھیلانے والے تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی اس کی لایا کہ مومن کا دل مومن کا سینہ پہلے تو مومن کا سینہ ہی بڑا شاندار ہے یہی نور ایمان سے بھرا ہوا ہے اور پھر مومن کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل رکھا ہوا ہے وہ تو بلوری شیشے کی طرح ہے وہ تو شیشے کی طرح ہے جو تھوڑی سی روشنی کو بہت زیادہ بنا دیتا ہے تھوڑی سی روشنی کو بہت زیادہ بنا دیتا ہے اس شیشے کی طرح ہے مومن کا دل اور پھر اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی روشنی اور سب سے عظیم شان دور پرانے کریم ہوتا ہے یہ تو اتنا عظیم شان نور ہے اتنی شاندار روشنی ہے کہ دیا سلائی دکھائے بغیر ہی روشن ہونے لگ جائے بغیر کچھ سکھانے کے جاتا ہے یہ یوں کہہ لیجیے کہ اللہ رب العزت اللہ رب نے مومن کو بنایا ہے ایسا ہے کچھ بھی اور نہ ہوتا تو بھی مومن جنتیوں میں سے ہوتا کھڑا انسان کو بھی اہل جنت میں سے ہوتا کچھ بھی اس کے پاس اور نہ ہوتا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو صاف کیا پھر سینے کے اندر دل رکھا دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور بھر دیا وہ نور جو اللہ تعالیٰ کی آفاقی آیتوں کو دیکھتا ہے آسمان کو دیکھتا ہے زمین کو دیکھتا ہے ستاروں کو دیکھتا ہے چاند کو دیکھتا ہے یہی چیزیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس پر اور مہربانی فرمائی اپنا قرآن اتارا اس دل کے اندر جس دل میں اتنی صفائی کے بعد اللہ کا قرآن بھی اتر آئے پھر اس دل کے کیا کہنے نور نور نور نور پر ہوا ہے لیکن یہ بات مت بھولے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ملتی کسی بچے دور کسی روشنی فصل صیف کو ہے ہر کسی کو نہیں ملتی ہر کسی کو نہیں ملتی اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پرانے کریم اپنی طرف سے بیچا رشتوں کے سردار کے ذریعے بیچا اور رحمت عالمین پر بھیجا اور رحمت اللہ عالمین کے بھی دل پر بھیجا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں دل کے ساتھ افمن صرح اللہ صبر اسلام بہ نور ربی دن دل پاس ذکر اللہ ضلال کبھی نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذكر الله الله الله ذلك هدى يهدي به من يشاء ومن يذلل اللہی کتاب سے کیا خود تصیرا وہ انسان جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اسلام سینے میں بہو نور رب ہی وہ زندگی کا ہر قدم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں رکھتا ہے فوائد رند القاطی قروب الحمد ذکر اللہ کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کو آوازیں دی جاتی ہیں وہ لیکن ذکر الہی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن کان نہیں کھولتے جن کو آیتیں سنائی جاتی ہیں لیکن ان کے دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتے فوائد رند القاطیتی قروب من ذکر اللہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سختی کے اندر ہے ان کے لیے ہلاکت ہلاکت ہے برائے کبھی اور مبین اثر رات ہوئے یہ لوگ ہیں اللہ اختر الحدیث سے اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں دنیا کی سب سے عظیم شان بات اتاری ہے اس سے بہتر کوئی شہ نہیں ہے کتاب ہم مجھے چاہ کتاب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں ایک بات بھی دوسری بات کے خلاف نہیں ہے ایک بات بھی آپ کو قرآن کی دوسری بات کے خلاف نہیں ہے اگر کسی کو پرانے کریم کی کوئی آئے دوسری آئے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے تو اپنے دماغ کا معائنہ کرائے قرآن سچا ہے اگر کسی کو رسول اللہ کا کلام کلام اللہ سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے تو اپنے دماغ کا معائنہ ہے ہر کسی کو ایک حدیث دوسری یا حدیث سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے وہ بھی اپنے دماغ کا معائنہ ہے ہر کسی کو اللہ کے رسول کی بات یا اللہ تعالیٰ کی بات عقل سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے وہ بھی اپنی عقل کا معائنہ کرائے اللہ رب العزت کا فرمان ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے بڑا عظیم انسان ہے بہت عظیم انسان ہے اس کے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیف کا ہے اللہ تعالیٰ بل قرآن پرانے عظیم ہے یہ عظیم تر کتاب ہے یہ کتاب متشابہ ہے بار بار پڑھی جاتی ہے اکساہٹ نہیں ہوتی بار بار پڑھی جاتی ہے اکساہٹ نہیں ہوتی اگر کوئی جل سے پڑھنے والا ہو جل سے سننے والا ہو کوئی جل سے پڑھنے والا ہو تو جل سے سننے والا ہو کبھی نہیں اکتا سکتا سوال ہی پیدا نہیں اکتانا تو بڑی دور کی بات ہے اس کو تو سن کر کفار کی بات ہو گئی اس کو تو سن کر کفار کی بھی بات ہو گئی تو بڑی دور کی بات ہے حضرت خراب السلام رضی اللہ فرماتے ہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرا رہے ہیں نبی علیہ السلام مغرب کی بات کرا رہے تھے اور سورہ پور کی تلاوت فرما رہے تھے دیکھیں اپنا حال بھی کبھی زندگی میں کسی نے سورہ پور مغرب کے نماز میں سنی ہے پوری سوا دو صحے کی صورت ہے سوا دو صحے کی صورت نبی علیہ صاحب اسلام مغرب کی نماز میں پڑھ رہے ہیں بڑے جو حوصلے والے ہیں وہ حجر کی نماز میں سن لیتے ہیں بڑی ہمتوں والے نبی نمازیں پڑھنے والے حجر کی نماز میں سن لیتے ہیں مغرب میں تو خبر بھی نہیں میں مغرب کی پڑھا رہے تھے سلام فرما رہے تھے اور میں گزرا میرے کان میں آواز پڑی امام لمبیا پڑھ رہے تھے ہم خور میں گئے رشتے ہیں ہم خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ہم عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کوئی فصلہ نہیں ہے کوئی منطق نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی زمینیں نہیں ہیں میں تو سیدھی سیدھی بات ہے ہم کو لکھوں من غیر تعین ہم ہم الخالقون بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ہم خلق السماوات والارض بل لا يوقنون کیا انہوں نے آسمان کو پیدا کیا ہے کیا انہوں نے زمین کو پیدا کیا ہے سچ یہ ہے کہ سب کچھ ان کو پتا ہے کون پیدا کرنے والا ہے بس یقین نہیں آ رہا ہم خزائن رب کا امہم المسح کے رول کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں یا خزانوں پر ان کی حکومت چل رہی ہے تین ایسے سنی مسلمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے ابھی تک لائن نہیں بڑا ہوا ہے کفر کی حالت میں ہے قرآن کی تین آیتیں پڑھی فرمایا جب میں نے تین تیسری آیت سنی تو کہا تھا کل کی یقین قریب تھا کہ میرا دل ہوا ہو کے نکل جاتا بس لیکن بات میں آتا ہے بابا امن ایمان اپنی کل بھی یہ ایسے تھی جنہوں نے ایمان کو بھوجن بنا کے میرے دل میں داخل کر دیا یہ ایمان نہیں چھوڑا جاتا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونسمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين مسلمان تو وہ بہت بڑی شاہ ہے مسلمان تو بہت بڑی شاہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حضور نے سہرا کی بات نے سارا جو دشمن ہے اسلام کے ان کی بات کی سیدھا سمی ہو رسول کر تو منت کر رہے جب وہ کتاب اللہ پڑھنے والے صاحب مانی کتابیں پڑھنے والے اور اسلام کے دشمن لیکن لیکن وہ جب وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے اس وقت ان کے اندر خیر ہوا کرتے تھے اس وقت ان کے اندر خیر ہوا کرتی تھی اخلاص کری جائے اخلاص اور ایمان کٹھے ہو جائے تو تھوڑے بس جائے ورنہ اخلاص کافر کے پاس بھی ہو تو وہ بھی کام آ جاتا ہے رسول اللہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جو جاہلیت میں ہے کی ہوئی وہ بھی کسی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت سبزیاں بھی کیا کرتے تھے نیکیاں کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بڑھائیاں کیا کرتے تھے وہ بھی کسی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ نے سنایا کدا اسلم اسلم دو مفہوم ہے ایک تو یہ مفہوم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی کام آئے گی دوسرا صحیح مفہوم اس کا یہ ہے تو تم نے جو جاہلیت کے اگر دیکھیا کی تھی جو انسانیت کا دامن تھمے رکھا تھا جو بلائیاں کرتے رہے تھے انہیں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کائر آپ کی سب سے بڑی دولت اسلام نصیب کیا خیال سے خیال سے اسلام خیال سے خیال سے اسلام جو جاہلیت میں بھلے تھے انہیں کو اسلام نصیب ہوا بڑے بڑے بڑے جاہلیت میں بڑے بڑے موجود ہیں حضرت عثمان بن مضمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جاہریت کے زمانے میں بھی اپنے اوپر شراب تھی اور دلائی کی بات اتنی دلائی کی بات بھگو بھگوا بن ہو رہا ہے اور میں ایسا ایسی شہر کی ہوں جو مجھے پاگل بنا دے اور پھر میرے میرے سے گٹیا لوگ مل کر ہنستے رہے میرا لاکھ اڑاتے پھر پاگل ہوں ایسا کام کروں یہ دلائی کی بات ہے خدمت کی بات ہے سینے کی صفائی کی بات ہے اخلاص کی بات ہے آپ سب جانتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہریت کے زمانے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں اسلم کا اسلم جب صاف ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح رحمت نازل ہوتی ہے علم ہوتا ہے اللہ کتاب ہم اللہ تعالیٰ نے حدیث ایسی کتاب ہے مسانیہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے کہ استادہ نہیں ہے اس کو کوئی استادہ نہیں ہے اس کو میں بتا رہا تھا سارا بھی سنتے ہیں تو آنکھیں بک پڑتی ہیں بھیا سمیر رو مال میں سوری گا طرح سمیروں میں نقصان میں رہی روتے کس لیے ہیں کسی کے انسو بہاتے ہیں اسی کے انسو بہاتے ہیں کہ اس نبی کی آمد ہو گئی ہے جس کے انتظار میں سبھی جس کا انتظار کر رہے ہیں کس قدر مہربانی ہے پنور نگار کی طرف سے حق نصیب کرنا دیا یعنی تھوڑی خوشی کی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جواب دیا رات کے ہمیں معلوم ہو جائے اللہ رب العزت نے کتنی عظیم شان غذا ہمارے سینے کے لیے دے رکھی ہے ہمارے دل کے لیے کتنی عظیم شان شفا دے رکھی ہے جن کو احساس تھا ان کا یہ مندر ہے سمی وہی کام روم جو رسول ہو رہا کسی بات کی کہ بات کی کہ کی پہچان ہو گئی ہے ہر چیز آتی ہے کوئی حجت نہیں ہے کوئی کٹ حجتی نہیں ہے کوئی فضول گفتگو نہیں ہے سننے کے بعد پہلی بات یہ ہے ربنا آمنا یا اللہ بنایا من کیا بنا بنا شاہدین ہمارا نام بھی گواہ دینے والوں میں لکھ لے ہمارا نام بھی گواہی دیکھنے والوں میں لکھ لے گواہی دینے والوں میں لکھ لے یہ بھی چھوٹی سی گواہی ہے تمہارا یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ لو چھوٹا مسئلہ ہے رب کی ربوبیت اور رب کی الوحیت کتنا بڑا مسئلہ ہے

کئی سارے وعدے تھے ایک عام انسانوں سے وعدہ تھا ایک عام انسانوں سے وعدہ تھا ایک انبیاء کرام سے وعدہ تھا اور ایک عیسا کے غلیز کو نظم انبیاء سے دیا تھا خطرہ ادھر جب سے وعدہ لیا اور علیہ السلام سے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا علیہ السلام سے وعدہ لیا علیہ السلام سے وعدہ لیا پانچ انبیاء سے وعدہ دیا یہ پختہ وعدہ تھا اور ایک اور وعدہ تھا کہ سب نے اپنے اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں بتا کے جانا ہے سب نے بتا کے جانا ہے کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں دین حق آخر زمانے میں آنے والا ہے اور یہ دین حق اتنا مضبوط اتنا اہم اتنا عظیم شان تھا اور میں بس ادو رہا مارا میرے چاہے میرے بھی گواہ رہنا میں بھی اس بات پر گواہ دین کی گواہی تو چھوٹی گواہی نہیں بہت بڑی گواہی ہے یہ حق کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے اللہ رب العزت نے اتارا جبریل امین لے کے آئے امام الانبیاء دیا پر آئے اور امام کے بھی دل پر آئے اور خوش نصیبی دیکھنی ہو اور خوش نصیبی دیکھنی ہو تو یوں دیکھ لیں کہ یہ اتنا عظیم اسلام کلام ہے آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو بتا سنا رہے ہیں ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں قرآن پاک ہم نے کہاں سے پڑھا اپنے استادوں سے پڑھا انہوں نے اپنے استادوں سے پڑھا انہوں نے اپنے استادوں سے پڑھا انہوں نے ابو کے صدیق عمر عثمان سے پڑھا ابو کے صدیق عمر عثمان علی نے کس سے پڑھا حضرت محمد الرسول اسلم سے پڑھا امام الانبیاء نے کس سے پڑھا جبریل امین سے پڑھا جبریل امین نے کس سے لیا اللہ رب العزت سے لیا کتنی عظیم شان فرشتہ ہے اس کی ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام لکھا ہوا ہے دوسری طرف کیا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين یہ تو علماء حدیث کا کام ہے یہ سندوں کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت اور کیا ہے یہ ان کا کام ہے ہمارا موضوع نہیں ہے میں نے یہ سندوں کی اتنی اہمیت ہے پرانے حکیم کی سند کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک طرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک طرف ہمارا نام لکھا ہوا ہے جیسا کہ پہلے میں آج کر رہا تھا خریدنے والا اللہ بیچنے والے ہم کیا ہم ہیں کیا ہماری بات ہے خریدنے والا اللہ ہے بیچنے والے ہم ہیں خریدا نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے خریدی ہے یہ سکریاں خریدی ہیں مٹی خریدی ہے کھاد خریدی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو خریدا ہے اور کیا کیا ہے جنت الفردوس عطا فرمائی جنت الفردوس عطا فرمائی چوریوں کے بھائی چوریوں کے بھائی جنت عطا فرمائی آنکھ دو آنکھوں بچاؤ اللہ تعالیٰ کی جنت لے لو کھجور کا بھی کبھی کبھی کسی کو جنت عطا کر اللہ رب الحدیث کتاب متشابہ مسالیہ الشعر من جلود الذين يدعون جن کے دل خدمت الہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آتے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں گاؤں گٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی خوشی سے کہ جنت میں جانے والے ہیں کبھی خوف سے کہ جشن میں بنائی ہوئی ہے اللہ آپ کا بڑھا دیں گے اس سے بچا لیں یہ کہ گزرنا تو سب نے گزرنا تو سب نے ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے جو اس سے نہ گزرے سب نے اس سے گزرنا ہے جو ہفت میں مت نہیں ہے کے حد میرے بھائیوں زندگی میں اتنا نہیں ہونا چاہیے جب انسان کو وقت بھول جائے جب اسے پر گزرنا چاہیے کر لو کمائی کتنی کمائی کی جاتی ہے کر لو وہ کمائی کیا ہے جس کے ذریعے انسان جنم پر سے گزرے گا یہ پرانے حکیم ہے یہ پرانے حکیم ہے جس کی بدولت انسان آرام کے ساتھ جنم پر سے گزر جائے اس لیے کہ وہاں سے گزرنے کے لیے نور چاہیے بھائی صاحب نے پوچھا اس پرانے کریم میں اللہ نے فرمایا ہے جو مت بدار اللہ غیر اللہ کی زمین زمین نہیں رہے گی آسمان اخبار نہیں رہے گا اللہ کے جب یہ زمین زمین نہیں رہے گی تو بندے کہاں ہوں گے پھر انسان کہاں جائیں گے آپ اس ہمارا بالکل میں کس روم سے پہلے میں بہت بڑا میدان ہوگا میرا اس میں کٹھے گے بڑی لمبی تصویر ہے پرانی زمین میں بھی وقت نہیں ہے بیان بہت بڑا اندھیرا میدان ہوگا اس میں اکٹھے ہوں گے جب سارے اندھیرے میں کٹھے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا کل نور خطرہ ہمیں نہیں یہ خطرہ ہے ایمان جتنا کسی کے پاس ایمان اور جتنا کسی کے پاس عمل ہوگا اتنا ہی اس میں نہیں گئی یہ ایسا بھی ہوگا جس کو پہاڑ کی طرح نہیں ہو اور آپ کو پتا ہے پہاڑ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اس کی دوسری طرح نظر نہیں آتی جتنا چھوٹا بھی ہو اس کی دوسری طرف کبھی کسی کو نظر نہیں آتی یعنی کہ حد نظر نور ہی نہیں تو اس نور کی بدولت وہ سے گزریں گے یہ نور کس کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے نور کتاب مبین نور کتاب یہ نور ہے یہ کتاب مبین ہے بیان کرنے والی ہے راستہ دکھانے والی ہے راستہ سجھانے والی ہے نور انسان کی پرورش کرنے والی ہے حقیقی انسان کو پالنے والی ہے حقیقی انسان کو غذا فراہم کرنے والی ہے حقیقی انسان بیمار ہو جائے تو اسے شفا فراہم کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے سجا حق ربر بہت جلدی اور بے خدمت کے پریشان خیر امرایت اگر کسی نے خوشیاں منانی ہے تو اس نے خوشیاں منائے دو ایسے سیکھ لی ہے اس کی ایک آج ہے اس کی چار آجیں سیکھ لی ہے اس کی ایک ایک آج قابل ہے جس کو سیکھنے کے بعد انسان خوشیاں منائے کہ رب العزت والجلال نے نورا کا فرما دیا اور اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی مہارا کسی کے آنسو انسوانی یہ تو آپ کو پتا ہے نا زمین کے آنسو کو روز ہی نکلتے رہتے ہیں جو خود آنسو کو روز نکلتے ہیں کسی کے آنسو کو زندگی میں کبھی دو چار بار ہی آتا ہے بچے کسی کے آنسو آنکھوں تو خوشی کے آنسو اہل ایمان کے نکلتے ہیں جب ان کو حق کی معافت نصیب ہوتی ہے جب حق کی معافت نصیب ہوتی ہے کسی کے آنسو نکلتے ہیں رب العزت کے اپنے آپ میں اتنا قریب محسوس کرتے ہیں کہ پھر صبر نہیں کیا جاتا فون کہتے ہیں رب نے اللہ ہمارا نام بھی دینے والوں نے ہمارا نام بھی گواہی دینے میں نہیں اللہ بھی گواہی دینے والا فرشتہ بھی گواہی دینے والے امبیا کرام بھی گواہی دینے والے اور میں آپ بھی گواہی دینے والے اور یہ امت محمدیہ تو ہے گواہوں کی جماعت کیا مت بتائیے جب تک امت محمدیہ جب گواہی دے گی تو کم آؤ نے صاف ہوں گے مکر جائیں گے سامنے جائیں گے نہیں امبیا کرام لائے جائیں گے جبھی بنایا جائے گا پوچھو بتایا تھا کہ ان کو نہیں بتایا تھا ہم ہاں، تھا جب بھی مکر جائیں گے نہیں نہیں نبیوں کو بھی دکھا دیں گے امت محمدیہ کو لایا جائے گا یہ گواہی امت محمدیہ امت محمدیہ کی گواہی کس بات میں مبنی ہوگی اپنے عظیم شان علم پر وہ کتنا عظیم شان علم ہے اس میں بھی شک ہو سکتا ہے میری آنکھوں کہ یہ سکون جو ہے یہ لوہے کا ہے کہ پتھر کا ہے کہ پیدل کا ہے اس میں تو لڑکی لگی اس میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس لیے کوئی شک نہیں ہے کہ شراب میں جو ہے یہ بھی زیادہ زوردار ہے اس لیے مجھے محمدیہ کی گواہی قیامت کے دن کتاب اللہ پر مبنی ہو اس سے کی نہیں جو گواہی جس گواہی کی بنیاد اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث ہو اس سے کوئی گواہی نہیں ہوتی یہ تو بڑی عزت کا مقام ہے اسی لیے حضرت خزانہ کی اکیلے کی گواہی یہ یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا نبی علیہ صاحب اسلام اکیلے سے گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا حضرت خزامہ نے نبی اسلام کے حق میں گواہی دے دی پتہ نہیں تھا کسی بات کا ویسے ہی گواہی دے دی بات بن گئی معاملہ چل گیا کام ہو گیا امام الانبیاء نے پوچھا مانگنے کے سلام کس میں آپ اگر دے دی فرمایا کہ پتا ہے اس بات کا کہ سات آسمانوں سے اوپر کی خبر لانے والا اس کو ہم سچا کہنے والے ہیں کہ کے ساتھ چھوٹی سی بات کو نہیں بولنے کا کہتے ہیں آپ کی ہر بات سچی ہے آپ کی ہر بات سچی ہے آپ سلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات بنیاد بن سکتی ہے گواہی کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے دل سے دی گئی گواہی کی بنیاد پر حضرت خزامہ کے بارے میں احساس کرنا دیا کہ زندگی بھر خزامہ دو گروہوں کے برابر ہو جائے گی یہ امت محمدیہ تو ہے ہی گواہوں کی جماعت امت محمدیہ تو ہے ہی گواہوں کی جماعت یہ مارنے کر رہا تھا کہ آرانہ کیسے ہوں گے نورے بسیرت جمع ہوگا جن نور سے بھرے گا قیامت کے دن کام آئے گا قیامت کے دن نور ملے گا بس چار رومن ہو جنوبی کبھی ہے سعود عرب جن کے دنوں میں سچے الہی ہے جن کے دن اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں سب سے شاندار دن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ آباد دن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی سچے اور سب سے بدترین اور سب سے بے آباد اور سب سے اجڑا ہوا دل وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ڈر میں لیے رسول اللہ وسلم نے بنوایا پوجا رہا ہے سالی بنائے ارانوی پوجا نے فرمایا کہ جب نور دل کے اندر داخل ہوتا ہے دل کھل جاتا ہے اس کے لیے دل کھل جاتا ہے سر شروع ہو جاتا ہے اللہ کھل جاتا ہے اللہ کے رسول کو اس کی نشانی ہونی چاہیے کیسے پتا چلے کہ دل کے اندر ایمان داخل ہوگا نشانی تو اس کی بہت آئی ہے حل کر جاتے وہ نشانیوں نے حل کرنے کے لیے بہت پتا ہو کے چاہیے تو رنگ رمیا نے شریف نے ہمارا کہ تین نشانیاں ہیں تین نشانیاں ہیں ایک تو دنیا سے چلو چاند ہو جاتا ہے آخر کی طرف دن کا میدان ہو جاتا ہے موت آنے سے پہلے ہی انسان موت کی تیاری شروع کرتا ہے یہ تین چیزیں آ جائیں تو سمجھنا کہ دل کے اندر دوسرے ایمان کا ہوگا سب جہاں روزن ہوتی روز لگی ہے قرآن پڑھ کے جسم کے روزے کن کے کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے روزے کھڑے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہمت علی جو ضرور رہوں گا فروغ ہوں گا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے نصیب اچھے ہو اس میں تشمی ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب کا قرآن پڑھ کے رب سے کام اللہ کے قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگنے کو دیتا ہے اللہ کے قرآن پڑھ کے اللہ کے راستے میں دینے کو بھی جاتا ہے اللہ کے قرآن پڑھ کے اللہ سے اللہ ہونے لگتا ہے اور نصیب خراب ہو تو قرآن پڑھ کے بندہ سمجھتا ہے کہ معافی لینی تو بالکل ہی آسان ہے معافی لینی تو بالکل ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ کا رسول رحیم ہے یہ بڑے بات ہے یہ سیدھی بات ہے تو خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد دل دماغ وجود ہر سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے دل پر قرآن نازل ہو جائے دل میں قرآن گھس جائے دل کا حصہ بن جائے قرآن تو یہ وجود اور یہ چمڑی اس دل کے تابے ہو جائے اور اگر دل کے اندر قرآن نہ ہو تو دل پھر وجود کے تابے ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وجود زندگی کی زندگی کی زندگی کی بہت بڑی فائدے کا ہے اس سے بدتر ہے کہ انسان کے پاس نہیں جیسے تو شکشا کوئی نہیں ہے اس وجود کے بچے کوئی نہیں ہے اگر اس وجود کو اس جل کے سامنے کر لے تو کامیابی ہی کامیابی اگر اس دل کو اس وجود کے سامنے کر لے تو بدترین میں کمی ہے پلم بابا لگا جتنا ہوں کہاں دینا جاؤں بس کا جس کو اللہ سے کچھ لینا ہے اللہ کو دے دیجیے جس اللہ سے کچھ لینا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کو دے میں یہ کر رہا تھا سکتا ہے رومن ہوں جنوب اللہ جنہیں رکھتا ہوں تم میں شریر و جنوب ہوں میں قلوب ہوں میرا ذکر اللہ پھر ہر ہے اللہ کے ذکر کی طرف ہدایت ہو جاتی ہے گاڑی کا اللہ یہ ہدایت ہے یہ اصلی ہدایت ہے اصلی ہدایت کیا ہوئی کہ یہ دودھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائے چمڑی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے یہ قسم کے بریک بریک بان جو ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو ہر ہر اللہ کی ہدایت کے ہو ہوتی ہے اللہ نے جسے چاہتا ہے ہدایت کے تابع ومن يضلل الله فما له منها جس کو اللہ گزرا کر دے دنیا کی کوئی طاقت کو راستہ نہیں دکھا سکتی جس کو اللہ گزرا کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی اور جس کو اللہ گزرا کر دے اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام بھی کھول لیا اس کا انجام بھی کھول لو اور سبھی پتہ بیان کرنے کا یہ بھی بنانے کے لیے کی آئے تھے ہماری آئی ہوئی ہے ہم بھائی اس کا چیز رکھی سوگر آزادی ہوگا تیار وکیل اس بارے میں ضرور تم تم سکتے ہو تو اللہ کہاں ہمیں آزادی ہے جس کے دن میں قرآن کو دور کر لیا ہے جس کے دن میں انعام داخل ہو گیا ہے جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رسو کرنے والا قرآن گھس گیا ہے جس کے دن میں یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے جو کیا کے دن جنگلم کے آزاد سے بچنے کے لیے تیرا آگے چلے گا کہ تیرا گھس ہے باقی بچ جائے فوٹو ہو ہوا ہو کامنگار ہوا ان جیسے پٹرول کو مٹی کے تیل کو اور گندر کو دور سے سمندر پر آگ پڑتی ہے اس طریقے سے کافر کے چہرے کو دور سے آگ آتی ہے الحمد للہ الحمد للہ سنا سننا کتنی بڑی دولت ہے جو ہم نے قرآن کی آیت ہے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ رب الگ ہے ہمیں چاہیے کہ روز کا صبح ہے اس بات کو کہنا روز کا صبح ہے کہنا انار پریشد نے تین حق کا فرما دیا ہے ہدایت نے تین فرما دی ہے نا فرما دیا ہے حکمت کا فرما دی ہے احسان کا راستہ دکھا دیا ہے اپنی طرف ہونے والا راستہ دکھا دیا ہے اللہ رب پریشد نے اپنے سامنے سبوں میں کھڑے ہونے والے بنا دیا ہے اللہ کیسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جس ہاتھ میں زندگی بھر بعد قرآن رہا ہو اس ہاتھ میں سے آواز سنایا انسان کو اور اس آواز کے یہ لوگ کوئی انسان نہیں ہے سچے سچ سے قرآن کو پور کیا ہے دوسرے ہاتھوں سے قرآن کو پکڑا ہے دوسرے سینے سے قرآن کو لگایا ہے سر دل کے اندر قرآن کو بتایا ہے خالص دماغ کے اندر قرآن کو دکھایا ہے تو قیامت کے دن آواز کئے ہاتھ میں ملے جائیں گے اس لیے قرآن پڑھنے والے قیامت کے دن حساب لیں گے قرآن ہاں، سے کا تعلیم کرنے والے کیا ہمیں کتنے ہزار تھے دینے والے پر نصیب ہوں گے دینے والے پر نصیب ہوں گے یہ تو اللہ پورے جب کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حساب میں دکھائے جا رہے ہیں انہوں نے میرے فرمایا نہ پور والی خدا علی ہر فل علی فل ہر فل والا ہر فل یہ اللہ تر نبی نے بتایا تھا میرے رسول نے ہمیں بتایا تھا کو سوکھ نے ہمیں بتایا تھا دنیا کے سب سے سچے انسان نے تیری طرف سے ہمیں خبر دی تھی کہ قرآن پڑھنے والا ایک ایک طرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے رجسٹروں کے اندر اپنے لیے دس دس نیکیاں لکھاتا ہے اب ہم بدلا لینے کے لیے اب ہم بدلا لینے کے لیے آئے ہیں تو رحمت رحمت العالمین نے خبر دی ہے کہ مالک یوم تین ایک ایک حرف کے بدلے دس نے سر خصایا ہے آتا میں کیا اس لیے اہل ایمان جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے یہ کیا مطلب اللہ رب کے حساب نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لینے کے لیے بہت کچھ اللہ کے پاس لینے کے لیے بہت کچھ ہے ان اللہ علیہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتا کا کوئی انسان نہیں ہے اللہ کا یہی ہے اللہ پاک سبحان اللہ کا یہی منع ہے اللہ پاک ہے پاک کا مطلب تمام ایسے پاک ہے کو اللہ ضروری میں ایسا کو چاہیے تو ظاہر تھا تو کی کرے تو اس کو بنا دوں بھائی اور مل جاتا تو وہ اپنے پاس سے بھی دیتا ہے کچھ بھی نہیں دیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد کوئی ایسا ایسی نہیں ہوگی جس کے بدلے میں کچھ دیا جا سکتا ہو تو بدلے تمہارا سندگی ہی اللہ رب العزت دے گا اور یہ اہل ایمان جو ذکر الہی میں مشہور رہتے ہیں کتاب اللہ میں مشہور رہتے ہیں ان کا مسئلہ نظر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سمجھے خاص کے لیے ایسا سنائے پھر جات اللہ پھر بھی ہم تجارت بڑا خیال ہے رسم اللہ علیہ السلام صلاح کی وہی سائے سے جاتے یہ خاص ہونے جو من سچا کل نہ ہم کلو ہوئے لگ یہ اللہ احسن العالمین تحریر ہو کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم یہ چاہو گی رہے گا اللہ کے بندے کوئی وہ ہے جن کو کاروبار اللہ کی یاد سے حاصل نہیں کرتا دکانیں اللہ کی یاد سے حاصل نہیں کرتی تجارتیں نماز سے حاصل نہیں کرتی باہر کی ٹین مسجدوں سے دور نہیں کرتے نہ تو نہیں ہے تجارت ان والا گئے ہو ذکر اللہ وہی قابل کی وہی کا مسئلہ کیا ہے ان کا جیسا تم نے یوم تکر کا سنی بلدار اس دن کا ڈر اس دن کا ڈر سماج میں سنایا ہوا ہے جس دن انسانوں کے دن جہنم کی آگ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سب ہے ایسے ڈر لگاؤں گا کون سا کرنا اس ڈر کے مارے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں کہ اللہ جہن سے بچا لے جب کروں گا تو اللہ رب العزت سے ایک تو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے کا اور دوسرا نیت اللہ ہوتا ہے یہ جانچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی بہترین جگہ ہم لوگ سب لے گی دوسرا لالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خود ساتھ کے لیے رہتے اس لیے کہ ویسے تو کافی نہیں ہے نالے آواز تو کافی نہیں ہے نالے آواز سے تو کام نہیں کرے گا یہ تو امید بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خدا المال من رہے ہیں في الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من عند ربك ترقی وخير سر تو اپنا خیر ہے نا جو نیکیاں جو ہم اللہ تعالیٰ کے جمع کرا رہے ہیں ان سے ہم امید وابستہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ان کو سبب بنا کے ڈرنا بدلا نہیں بنے گا بدلے نہیں کام بنے گا اس کو سبب بنا کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص کہنا ہے اللہ کی بات سننے کے لیے جو قرآن کریم اس کا جس چیز سے بھی تعلق ہے وہ بہترین ہے اس سے ہے اس کو پڑھنے کے لیے بہترین وقت رکھا گیا اس کو پڑھنے کے لیے بھی بہترین وقت رکھا گیا ہے اور اپنے شیر ترین اپنے شیر ترین بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے یہ کی کرے ان سن سے نہ قرآن قرآن یہاں درشن سبھی کار رکھوں کے بچوں سے دونوں نے وقت سے قرآن پڑ گے تو کیا ہوگا رشتے سننے کے لیے آئیں گے دن سننے کے لیے آئیں گے اللہ کے مقرر بندے سننے کے لیے آئیں گے دونوں کا قرآن دونوں کا وقت قرآن پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے سننے کے لیے آتے ہیں رشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں وہ بھی یہ صبح کا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوری دلوں کی دنیا کو ہدایت رکھنی سنانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سائنس سے مایوس ہو کے آئے سائنس سے مایوس ہو کے آئے کہ یہ تو لوگ دور نہیں کر رہے امام الانبیاء کوشش کرتے تھے کہ ان کو راستہ آئے دیکھ تک کیا کہ کیونکہ ہڑتال جا کے لوگوں کو دور کی بٹانے تھے کیونکہ ہڑتال جانا چاہتے تھے مکے کے قریب باقی نسلا میں رات گزاری باقی نسلا میں مکے کے قریب رات گزاری اور صبح کا وقت تھا فجر کی نماز تھی کہ کرام مختلف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام الانبیاء سلام کر رہے ہیں منظر دیکھیں گے ایسا ہے اور سارے دیکھیں گے کے ساتھ سے اللہ رب العزت کے راستے میں مصیبتیں اٹھا کے آئے ہیں اللہ رب تعالیٰ کے راستے میں مصیبتیں اٹھا کے آئے ہیں اور اب پھر جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے پر جانے کے لیے یہ حال تھا اس قدر مشقت کا شکایت ہے لیکن اس کے باوجود یہ سنت اللہ ہے ارے پورے فلم کی سنت ہے اس کو مت بھولے امام اللہ نے سبھی قریب ایک پہل کے وقت جو سمایا تھا مجھے دو نقل سنا رہے تھے میں نقل ہے تو میں ہفتہ پڑھ رہا ہوں لیکن اس بار حتہ سب کا بہت لمبی ہے اللہ رہتے ہیں اسے سوچوں میں بڑا عظیم شان ہے لیکن اس بار حتہ کرتا اللہ سے جانچنے کا حق ہے ایسا گزرا اللہ نے سننے کا قدم میں ہر گیا فلن اگالی اے اللہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے کہ خود پتا نہیں ہے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں تیری ناراضگی کی وجہ سے کچھ زیادہ نہیں اگر کہیں ناراضگی نہیں ہے تو پھر ان سیٹوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ان لمبے اللہ کا خطا تو نہ آنے کی سرن ہو اگر تیرے اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا تو باقی اللہ میں سلیہ کی بات کرا رہے ہیں قرآن کریم کی پرام سنا رہے ہیں اور دوسری طرف بھیا دوسری طرف وہ دنوں کے سردار کو مسئلہ بنا ہوا ہے جو پہلے تو جایا کرتے تھے آسمان سے خبریں لے آیا کرتے تھے کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا جمبلوں کا جمبلوں کا گزرا چلتا تھا کاروبار چل رہا تھا ٹھیک ٹھاک تھا اب مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ہم جو چوری کرنے جاتے ہیں تو سنگارے پڑتے ہیں اور نہیں کیا ہو گیا ہے تو مسئلہ ہو گیا اس کی وجہ سے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے وہ بڑے نے کہا کہ بن گیا پوری دنیا میں پھیل جاؤ بن کے پھیل جاؤ تلاش کرو کیا ہوا ہے تو بڑا انسان آیا ہوگا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو تولیاں پھیل گئی دنوں کی ٹہانوں کی تولیاں پھیل گئی دیکھنے کے لیے کہ ہمارے کاروبار کو کیا ہو گیا ہے جس خبریں لوگوں کو بتاتے تھے وہ چھپتی تھی اور لوگوں کے یہاں پھیلتی تھی اس کی وجہ کتمائیاں ہوتی تھی وہ کاروبار بگڑ گیا ہے تو ٹولیاں بن کے پھیلی جو ٹولی مکے کی طرف آئی ان کا واسطہ بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے امام لمبیا حضرت کی بات کرا رہے ہیں جنہوں نے قرآن سنا بنایا بس جیسا کیا ہے کرم ملے جن سمے قرآن فلم فلم کو دیا ولہ ہو جاتا بھی ہم ہے تم لوگوں کو میں کہ جن جو ٹولی تمہارے پاس آئی جنہوں کو بھیجا جنہوں نے قرآن سنا تو فوراً بول اٹھے یہ تو کتاب موسا ہے سات وسلم کے بعد عظیم شان رہنے والی کتاب ہے جو کتاب موسا کے پاس آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی کتاب اب آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے پاس بھی اسی طرح کی کتاب آ گئی ہے لوگوں ساتھیوں یا سو میں نے عجیب پوچھا ہے اللہ یہ تو الگ الگ مانے والا ہے اس کی بات چلو ہی آئے لیں گے اندر رستہ میں آنے فرم کی لگیں گے وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى ہار من جاتی چلن مسئلے کا وہی جلدی ہے ملک دیا کو بتایا گیا یہ بات یہاں یاد رکھے گا جبھی سنگنگ جی یہ مسئلہ ہے یاد رکھنے کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کراتے ہوئے جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے نمبر دیا کی بات کرتے ہوئے جیسے آپ کو آگے نظر آتا تھا ویسے ہی پیچھے نظر آتا تھا وہ علم سے سکھانے کے لیے آئے تھے کہ آپ کا موجودہ تھا آگے کھڑے ہوئے ہوا ہے تو پیچھے کیا تو اس کے باوجود آپ کو آگے بھی نظر آتا ہے پیچھے بھی نظر آتا ہے قرآن پر ہے بہترین حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن آئے قرآن سنا ایمان لے آئے لیکن نبی علیہ کو پتا نہیں چلا صحیح آئے ہے وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ میرے پاس ہے وہی جلدی میں دوسروں کو بتایا گیا کہ میرے پاس چلے اور جنہوں نے قرآن سنا تو ان کا کیا حال ہوگا کیا چلے گا آنے آ جاؤں گا کوئی اگلی کتاب کھول ہوگی جنہیں کو سوچنا رہنے والی کتاب ہے یہ حقیقی نہ سوچتے ان کی یاد رکھتی کسانوں کو بھی پتا چل گیا ابھی تو کسان تھے نا کسانوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو سیدھی راہ دکھاتی ہے ہماری راہ ہماری راہ تو سیدھی نہیں رحمت نہ دیتی کوئی نہیں ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں کے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں سے فیصلہ کرتے گئے کہ یہ اللہ ایمان ہے ہاں بننا تھی اور اللہ رام کے رنگ مشرے کا اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہیں بنائے گا اللہ کے اللہ کے ساتھ آج کے بعد کسی کو شریک نہیں کرائیں گے یہ پرانے حکیم ہے یہ اس کی تاثیر ہے نمبر ہوتا ہے تو پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یا تو اللہ نے اس کو حکم دیا سے بڑا کرو جائے تو دل دل پر بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے دل پر بندہ ہو جاتا ہے بندہ بڑھنے پر قابو پا لیتا ہے اللہ ہمیں اس کو حقیقی معنی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بنا توفیق اللہ بلّہ علیہ سمت کل